احمد بن ابراہیم نے بیان کیا کہ ہم سے بکر بن عبد الرحمن قاضی کوفہ نے بیان کیا انہوں نے عیسیٰ بن مختار سے انہوں نے ابن ابی اللہ سے انہوں نے حمیزہ بن شمرزل سے انہوں نے حضرت قیس بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی بیان کیا سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار دو سو بیالیس